حضرت سلیمان ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا چنانچہ اب ان کی زیارت کیا کرو بلا شبہ ان کی زیارت میں موت کی یاد دہانی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 3235